حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاں اس کی لونڈی سے اولاد ہو گئی تو وہ لونڈی اس کی وفات کے بعد آزاد ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پندرہ